یحییٰ بن سعید قطان نے حشام بن عروہ سے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو صحیح بخاری حدیث نمبر 671